اب آگے سے رمضان کے تذکرے میں قرآن کی بات کے بعد دعا کا تذکرہ ہے آیت نمبر ون ایٹی سکس و ازا سال عبادی انی ف انی قریب اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں اور کیا کرتا ہوں اجیب دعوت اذا دعان پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں لیکن شرط کیا ہے فل یس لی ول مینوبی لال لالحم یر شدون ان کو چاہیے کہ میری دعوت پر لبئی کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں اور یہ بات تم ان کو سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں یہاں اب اللہ تعالیٰ کی قربت اور دعا کا تذکرہ ہے رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے قرآن پاک کا بیچ لگ جائے تو بندے کو اللہ سے تعلق محسوس ہوتا ہے لہٰذا خود بہت دل سے دعائیں نکلتی ہیں تو یہاں بالکل رمضان کے مسائل بیان ہو رہے تھے اگلی آیتوں میں پھر بہت اہم مسئلہ بیان ہوگا لیکن بیچ میں دعا کی بات کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو موقع دیتا ہے رمضان کا روزہ رکھ کر اس میں ایک موقع دعا کرنے کا بھی ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا دعاؤں کی قبولیت کے جو مقامات ہیں یا جو لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں روزے دار بھی ہے اور افطاری کا وقت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا یہاں تذکرہ کیا یہ کون سی قربت ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے کیسے قریب ہے اس کو سمجھ لیجئے بہت سارے لوگ اس کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی کہ جب آپ سے پوچھیں کس سے پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کرتے تھے باتیں اور اللہ اسے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر دیتے تھے کہ اگر کوئی بات کوئی پوچھے گا تو آپ نے جواب کیا دینا اور یہ معرفت آج بھی سچے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے یہ فرقان اس کو مل جاتا ہے کہ کس کی بات کا کیا جواب دینا ہے شرط یہ ہے کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو کون پوچھیں عبادی اس پہ غور کیجیے گا اللہ اپنے بندوں کی بات کرتا ہے کہ میرے بندے آپ سے پوچھیں گے انی میرے بارے میں پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندے کے دل میں کوئی سوال آئے اللہ تعالیٰ کون ہے کہاں ہے تو یہ بات کوئی گناہ کی نہیں ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان اس کے بارے میں پوچھتا بھی ہے سوچتا بھی ہے سوال بھی کرتا ہے بعض دفعہ ہم دین کے نام پہ اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے اور شرک کے فتوے دینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذہنوں میں سوالوں کا اٹھنا یہ عین فطری بات ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا جواب جہاں تک شریعت ہمیں دے وہاں تک لے کر خاموش ہو جانا چاہیے کیا جواب دو فنی قریب میں تمہارے قریب ہوں یہ کون سی قربت ہے یہ قربت علمی ہے اللہ تعالیٰ کی مائیت یا اللہ تعالیٰ کا ساتھ بندے کو دو طرح سے ملتا ہے ایک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرے اس کے حالات کو جانے اس کی عبادات کا اس کو پتا ہو اس کے گناہوں کو وہ جانتا ہو اسی طرح ایک قربت وہ ہوتی ہے کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی صورت میں حاصل ہوتی ہے صورت قاف میں ایک بڑا ہی خوبصورت انداز اختیار کیا گیا کہ وہ نہ اقرب من حبل الورید ہم تو بندے کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے یہ جو یہ جو جہاں سے ساری نالیاں گزرتی ہیں نا دماغ کی دل کی پھپھڑوں کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو بندے کے اتنے قریب ہیں کیا مطلب ہے کہ ہمیں اس کی پوری خبر ہے یہاں جو بات بتائے گی وہ کیا ہے کہ اگرچہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے اپنے حواس سے مجھے محسوس نہیں کر سکتے لیکن یہ مت سوچو کہ میں تم سے دور ہوں میں تو اپنے ہر بندے کو اتنا گہرائی سے جانتا ہوں کہ اس کے دل میں کوئی خیال بھی آتا ہے ماں نوسر سرقافی میں آتا ہے کہ جو وسوسہ بھی اس کے دل میں اٹھتا ہے ہم اس کو بھی سن لیتے ہیں اور پھر تم کسی اور کی طرف کیوں جاتے ہو اصل میں اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہ کیا ہے کہ تم میرے اور اپنے بیچ میں واسطے وسیلے نہ ڈالو مکہ والے اپنے بتوں کے پاس جاتے تھے کہتے تھے ان بتوں کے تو فیل ہمیں دے دے آج والے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کے وسیلے سے ان کے واسطے سے ہمیں دے دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا واسطہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے میں تمہارا ہوں میں تمہارے قریب ہوں یہ تو ایسی جیسے آپ میں سے کسی کو اپنی ماں سے کوئی چیز لینی ہو آپ اپنی ماں سے خود زیادہ مانگ سکتی ہیں یا کوئی تیسرا بندہ آپ کی ماں کے کو کہے کہ آپ ان کو دے دیں تو پھر ملے گا تعلقات کی بات ہے آپ کے اگر اپنے تعلقات اپنی ماں سے اچھے ہوں گے آپ کبھی بھی کسی دوسرے بندے کو بیچ میں ڈالیں گی نہیں خطرہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ماں نے بیچ میں کسی کے سامنے بھی استی کر دی تو اور ہی زیادہ انسان اپنے آپ کو نیچے محسوس کرے گا تو اللہ کو بیچ میں دوسروں کے نہ لاؤ تمہاری درخواستیں تمہاری باتیں کوئی اور تمہارے تم سے اچھی اللہ تک نہیں پیش کر سکتا لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو لہٰذا جب بھی ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اجیب و دعوت دائ ایزا دان وہ قبول کرتا ہے دعوت کو پکارنے والے کی دعوت جب وہ پکارتا ہے یعنی جب بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سنتا ہے اللہ کے علیہ وسلم کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب بھی کوئی دعا کی جاتی ہے تو تین میں سے ایک معاملہ ضرور اس دعا کے ساتھ ہوتا ہے آپ بھی لکھ لیں اور آج کے بعد جو بھی دعائیں آپ کریں اس کے اوپر آپ چیک کریں کہ ان تین میں سے کون سا ہوا ہوگا سب سے پہلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا آپ کہتے ہیں مجھے سیل فون مل جائے ہاں مجھے گاڑی مل جائے جو بھی آپ کی خواہشات ہے مجھے لیپ ٹاپ مل جائے جو مانگا مل گیا یہ پہلا درجہ ہے اور یہ بالکل ادنا درجہ ہوتا ہے بڑا معمولی درجہ ہے کہ جو مانگے مل گیا دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مانگ رہے تھے سیل فون آپ مانگ رہے تھے گاڑی وہ تو نہ ملا لیکن آپ کے اوپر آنے والی کوئی مصیبت ٹل گئی آپ نے گاڑی مانگی لیکن آپ کی تقدیر میں ایک ایکسیڈنٹ تھا آپ کی گاڑی کی دعا قبول نہ ہوئی لیکن آپ اس ایکسیڈنٹ سے بچ گئے آپ کی دعا جب آسمان پہ اٹھتی ہے نا تو اوپر سے آنے والی مصیبت کا اس سے ٹکراؤ ہوتا ہے یہ دونوں لڑتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر دعا میں زیادہ انسان کے رقت ہوتی ہے یقین ہوتا ہے اس بندے کی دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو وہ اس مصیبت کو پیچھے لے جاتی ہے اور اگر دعائیں ڈھیلی ڈھیلی ڈھل مل یقین ہے ہونا تو نہیں مانگ لیتے ہیں پاسبل تو نہیں تو فرمایا کہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی لیے پھر اگلے حصے میں دو شرائط دی کہ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں تو فل یس بولی پہلے تم بھی تو قبول کرو تم تو چاہتے ہو کہ میں تمہاری ہر بات قبول کروں اور میں تمہیں کچھ کہوں تو تم کہتے ہو ابھی نہیں تم تو اللہ کو نو نو کہتے رہو اور اللہ تمہیں یس یس کہتا جائے آج اکثر یہ حالات نہیں دکھتے اللہ تعالیٰ ہمیں جو لائف سٹائل چاہتے دیتا ہے ہم کہتے ہیں ابھی نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حیا علیہ صلاح ہم کہتے ہیں ابھی نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقرب الزنا ہم کہتے ہیں ابھی نہیں اللہ تعالیٰ جو کہے ہم کہ ابھی نہیں ابھی نہیں اور ہم کوئی دعا کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی اور ابھی ہو یہ نہیں ہوگا پہلی شرط کیا ہے کہ تم بھی تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو قبول کرو اور دوسری شرط ونو بھی ایمان تو لاؤ کس بات کا ایمان اس بات کا ایمان کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ انت موقنون ایجابا تم اللہ کو پکارو اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو اپنی قبولیت کا کہ اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا تو یہ دوسری صورت ہوئی جس میں انسان کی بیماری تکلیف ٹل جاتی ہے تیسرا ایک معاملہ دعاؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ نہ تو وہ چیز ملی نہ آپ کی کوئی بیماری پریشانی ٹلی لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے آخرت کے لیے کل قیامت کے میدان میں ایک انسان جب بہت ہی زیادہ تنہا ہوگا کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا روایات میں اس طرح کا خلاصہ آتا ہے کہ ایک شخص صرف ایک نیکی کی محرومی سے جنت سے دور کر دیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے سفار اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے میں ایک نیکی لے آؤں تو کیا میں جہندم سے بچ جاؤں گا کھا جاؤ تم اپنی خواہش پوری کر لو ایک ایک بندے کے پاس جائے گا جس کو وہ وہاں دیکھ رہا ہوگا اپنے رشتہ دار دوست ساتھی اور بھیک مانگے گا کہ ایک نیکی دے دو جس کی وجہ سے میں آج جنت سے دور ہوں اور سب کی نیکیاں دکھ بھی رہی ہوں گی اس دن کچھ چھپا نہیں رہے گا آج تو ہم چھپا لیتے ہیں نا اپنے کئی ایسٹس اس دن نہیں چھپا سکیں گے لیکن سامنے ڈھیر لگے میں نہ ماں دے گی نہ باپ دے گا بھائی شوہر بیٹا کوئی بھی نہیں دے گا شرمندہ ہو کے جب انسان واپس آ جائے گا اور یقین ہے کہ اب جہنم میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے کہ جاؤ جو میں نے اس کے لیے چھپا کے رکھا ہے وہ لے کے آؤ تو روایات میں آتا ہے کہ فرشتے گٹھڑ لے کے آئیں گے اور کہا جائے گا اس کو اپنی نیکیوں کے پلڑے میں رکھو جب وہ رکھے گا تو وہ پلڑا جھکے گا اور اس کو جنت میں جانے کا حکم مل جائے گا پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کیا تھا تو کہا جائے گا تیری وہ دعائیں جو تم مانگتا تھا اور قبول نہ ہوئیں میں نے جمع کر کے رکھی تھی مجھے پتا تھا تیرے اوپر یہ مشکل وقت آنے والا اگر تیری اس دعا کے بدلے میں چاہتا تو دنیا میں تجھے بادشاہت دے دیتا کیا کچھ نہ مل جاتا لیکن تیری آج کی مشکل کو ٹالنے کے لیے یہ دعائیں رکھی تھی اس وقت بندہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور وہ جنت میں چلا جائے گا یہ فرمائے دعا کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اب ذرا اس بات پہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں اور پرکھیں کہ کیا واقعی ہم بھی دعاؤں کے معاملے میں بے صبرے تو نہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے شرط یہ کہ بندہ جلدی نہ کرے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جلدی کون نہیں کرتا کون ہے جو دعا بھی مانگ رہا اور کہے اچھا ابھی نہ ہی قبول ہو آپ نے فرمایا جلدی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ کہنے لگے کہ اللہ میری نہیں سنتا آج اپنے کال اور عمل سے کئی لوگ یہ بات ثابت کرتے ہیں کسی کو اپنے زوم میں پہلے بہت نیک سمجھتے ہیں پھر کہتے ہیں اب تم ہمارے لیے دعا کرو کیوں کہ اللہ تمہاری نہیں موڑے گا بھائی تم خود کر لو نہیں میری نہیں اللہ سنتا تو یہ بات درست نہیں ہے جتنا یقین سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا فرمائے گا اور روزہ رکھ کے جو دعائیں دل سے نکلتی ہیں حقیقت میں وہ بندے کی سچائی کا اظہار ہوتی ہیں اس سائد کے اوپر ایک کیسٹ ہے دعا قرب الہی کا ذریعہ ہم نے اس پہ بہت تفصیل سے سارے ان افراد کا تذکرہ کیا ہوا ہے جس میں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اوقات یعنی کافی زیادہ اسپرچولی بھی اور انفارمیشن کے اعتبار سے خوبصورت ٹاپک ہے اگر آپ سننا چاہیں تو اس کو سن سکتے ہیں کہ دعا کا کیا حال ہے اور دعا حقیقت میں اپنی جگہ ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ جب یہ کسی جگہ صرف دعا کے رنگ میں آئے گا تو ہم وہاں بھی تھوڑی سی بات کریں گے لیکن یہاں ہم اپنی بات کو اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ رمضان کے ساتھ ساتھ دعا کا جو گہرا تعلق ہے اس سے بندے کو محروم نہیں رہنا چاہیے شرط کہہ کہ بندے کے پیٹ میں حلال کے لکمے ہو پھر اس کا عقیدہ ٹھیک ہو اللہ کی بات کو ماننے کی کوشش کرے کچھ آداب ہیں اللہ تعالیٰ کیسا کسی کو شریک نہ بنائے اور کچھ اور اسی طرح کی چیزیں شرائط ہے جو انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے آگے بڑھتے جائیں گے اس کا تذکرہ کر کے اب پھر دوبارہ مین ٹاپک پہ چلتے ہیں رمضان ہی کا ٹاپک ہے آیت سیون میں اوہل لکم تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے کیوں اس لیے کہ ہن نہ لباس الکم و ان تم لباس اللہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو کون بیویاں اور علی انکم کن تم تحتانون انفسکم اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے مگر فتح علیکم و افا ان مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر کر دیا لہذا اب کیا کرو فل آن ابا شیرو ہننا بس اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو یعنی تعلق قائم کر سکتے ہو اور وب تغو ماں کا تب اللہ اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو اور وہ کلو و شربو کھاؤ اور پیو کب تک نل کمل خی تو منل من الخیط الاسود من الفجر یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے پھر کیا کرو ثم اتم مسیام اللیل تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور یاد رکھو کیا ولا تو با شروع ہن نوان تما کے فون فل مساجد اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو یہ سب کچھ کیا ہے دل کا حدود اللہ ہی یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں لہذا فلا تک لہٰذا ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا اور ساری باتیں رمضان کی کر کے آخری کمنٹ کیا دیا کزال کا اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے طویل آیت ہے کئی باتیں ہیں اس کے اندر اس آیت کا تعلق رمضان کے حکم کے اندر تدریج سے ہے جیسا کہ پیچھے ایک آیت کے ساتھ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ابتدائی اسلام میں روزے کی کیفیت کیا تھی کہ مغرب کے وقت روزہ افطار کیا جاتا کھانا پینا شوہر بیوی کا تعلق یعنی جو بھی چیزیں روزے میں منع تھیں وہ اس وقت پہ الاؤٹ ہوتی تھی جو ہی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ایک صورت اور دوسری صورت کہ کوئی سو جاتا مثال ہے روزہ کھول ہے اور آنکھ لگ گئی جو ہی اس کی آنکھ لگتی تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا پھر پوری رات میں کھانا پینا اور کوئی بھی ایسا ریلیشن شپ جائز نہیں تھا اب یہ چیز انسان کی طبیعت پر بوجھل پڑتی ہے فطرت کا ایک تقاضا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے جسم کا حساب رکھا ہوا ہے سات آٹھ گھنٹے کے بعد خود ہی بھوک لگنے لگتی ہے پیاس لگتی ہے اسی طرح خواہش بھی انسان کے اندر ہوتی ہے یہ حکم صحابہ کرام میں سے کچھ کے اوپر بوجھل پڑا اب رات کو کوئی بھی انسان کے پاس تو نہیں ہوتا تو لہٰذا بعض اوقات کچھ صحابہ کرام سے اس طرح کی حرکت ہو گئی کہ وہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کر چکے دل میں بڑا ملال تھا بوجھ بھی تھا کہ یہ ہم نے کیا کیا بڑے بڑے صحابہ کے نام اس میں ملتے ہیں تو اللہ کے نفس وسلم کے پاس جب پوچھنے آئے حضرت عمر بھی انہی میں سے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر آپ نے ایسا کیا تو نے کہا کہ اللہ کے نبی نفس پہ قابو نہیں پایا سکا تو اب یہ حکم مشکل تھا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ جاؤ اب امت مسلمہ کے لیے ایک اور رخصت ہے اب اپنی بیویوں سے تعلق قائم کر سکتے ہو کتنی رخصت ہے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نب علیہ وسلم کی کچھ شادیاں بھی رمضان میں ہوئیں لہٰذا اب رمضان کی راتیں شوہر اور بیوی کے تعلق کے لیے جائز ہیں پھر دوسری بات ہے کہ شادی بھی ہو سکتی ہے ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب رواج ہے کہ کچھ خاص مہینوں میں شادی نہیں کرتے کوئی محرم میں نہیں کرتا کوئی سفر میں نہیں اور کوئی رمضان میں بھی نہیں کرتا حالانکہ شرن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور بڑی بابرکت شادی ہوگی جو ایک افطاری پہ روز شادی ہو اور دوسری افطاری کے اوپر ولیمہ ہو ہوتی ہے کبھی سنا آپ نے کسی کی میری اپنی شادی ایسی ہوئی تھی ایک دن شادی پہ ہماری شادی تھی اور اگلے دن افطاری تھی بڑی بابرکت شادی ہوتی ہے انسان کسی قسم کی اوٹ پٹانگ چیزوں میں ویسے نہیں پڑتا تو پہلی بات تو یہ حکم ختم ہوا یعنی آسانی ہو گئی اس سے آپ دیکھیے کہ اسلام بیجا قسم کی پابندیاں نہیں لگاتا اب یہاں یہ بات ہوئی تو اسی کے سائیڈ ایشو تھوڑا سا بات جو پریکٹیکل نوعیت کی ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں اس تعلق کی کیا حد ہے تو اس کے بارے میں ایک صحابی تھے جو ذرا بڑی عمر کے تھے اللہ کے نفس وسلم سلم سے پوچھا کہ انہوں نے کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہوں یعنی مین ہاتھ لگانا کس کر لینا حق دے دینا تو آپ نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے بعد میں ایک شخص آئے اور وہ جوان تھے یعنی نسبتاً اور ینگ ایج کے تھے تو انہوں نے بھی جب یہ سوال پوچھا تو اللہ کے نفس وسلم سلم نے ان کو منع کر دیا پاس جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک کو آپ نے اجازت دی دوسرے کو اجازت نہیں دی اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پہلا شخص بوڑھا تھا اور وقت کے ساتھ انسان کو اپنے جذبات پہ قابو زیادہ ہوتا ہے تو امید تھی کہ وہ اس کے روزے پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جبکہ دوسرا شخص جوان تھا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی قسم کے تعلق سے اس کو اپنے جذبات پہ قابو نہ ہو اور وہ روزہ توڑ دے گا کیونکہ روزے کی حالت میں یہ تعلق قائم کر دینا اس پہ دو مہینوں کا کفارہ ہوتا ہے یہ انشاءاللہ پڑھیں گے کتابل میں سارے فقی مسائل آپ کو وہاں پڑھائے جائیں گے لیکن میں نے اشارتاً یہ بات کر دی کہ اگر کسی کو کوئی ایسا یعنی اپنے اوپر قابو ہے تو صرف ہاتھ لگانا یا پاس بیٹھنا اس کی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن خاص تعلق جو ہے اس سے پھر روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور اس کا بہت بڑا کفارہ بھی ہے اب آگے ایک اتنا پیارا جملہ ہے کہ جس کو واقعی شاید ہی کوئی دنیا کا کی زبان اتنے خوبصورت طریقے سے پیش کر سکے کہ شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق کیا ہے ہن لباس الکم ہننا وہ عورتیں یعنی بیویاں لباس القم تمہارے لیے کن کے لیے مسلمان مردوں کے لیے لباس کی طرح یعنی بیویاں شوہروں کا لباس ہے اور وہ ان تم لباس اللہ تم اپنی بیویوں کا لباس ہو بس یہ جی، اس کو اگر آپ بریکٹ میں کر لیں نا تو اس کو کہتے ہیں جملہ موترزہ جملہ موترزہ کیا ہوتا ہے کہ جس کا اگلی اور پچھلی بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا سائڈ ایشو کہہ لے آپ سائڈ پوائنٹ دے دیا کہ شوہر اور بیوی کا تعلق لباس اور جسم کے تعلق والا ہونا چاہیے کیسے اب دیکھیے آپ پوائنٹس بنا سکتے ہیں اپنے نوٹس کے اندر آپ ایک کالم بنا لیں ایک طرف لکھ لیں جسم اور لباس اور دوسری طرف لکھ لیں شوہر اور بیوی کیا مماثلت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں اس طرح پیش کیا پہلی بات اس میں آپ دیکھیے کہ لباس جو ہے نا انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے ہم کسی کو اس کی ڈریسنگ سے پہچانتے ہیں کوئی ہمارے سامنے آتا ہے نا اس کا ٹیسٹ اس کے کپڑے اس کے اندر کا حال کھول دیتے ہیں کچھ بہت بھدے رنگ پہنتے ہیں کچھ بہت سوبر پہنتے ہیں کوئی بڑے پہنتے ہیں کوئی چھوٹے پہنتے ہیں کچھ بھی پہنتے ہیں نا بالکل اسی طرح ایک لڑکا شادی کے لیے کس لڑکی کو چوز کرتا ہے اور اس کا اپوزٹ بھی لڑکی شادی کے لیے کس قسم کے لڑکے یا مرد کی خواہش رکھتی ہے یہ بندے کے اندر کو کھول دیتا ہے ہم جیسے ہوتے ہیں نا ہم ویسے ہی پارٹنر پسند کرتے ہیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ شاء سورت نور میں تفصیل سے کیا تئی تو لے طیبین تئی لڑکیاں عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور الخبی للخبیسین الخبی سین گندے خیالات رکھنے والی لڑکیاں گندے خیالات والے مردوں کو پسند کرتی ہیں آپ دیکھ لیجئے بعض لڑکیاں بہت ذرا بگاڑ آ چکا ہوتا ہے تو صرف یہ سوچ کے انکار کرتی ہیں کہ یہ لڑکا تو مولوی لگتا ہے اس کی تو داڑی ہے وہ خود ایک متقی کو چھٹلا دیتی ہیں اور چاہے ڈیشنگ کے نام پہ اور بڑا خوبصورت اور ہیرو لگتا ہے کسی ایسے لڑکے کو چوز کر لے جو شادی کے چار چھ مہینے کے بعد ہی اس کو بلیک میل کر کے چھوڑ دے خود ہی دھوکے پڑتے ہیں خود ہی کھاتے ہیں لیکن بہرحال لباس کی طرح انسان کا ان کی چوائس اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چوائس ہوتی ہے نا وہ اصل میں پھر بندے کے اوپر آتی ہے پھر دوسری آپ دیکھیے کہ لباس جو ہوتا ہے نا وہ جسم کو چھپاتا ہے ہم سب نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے بغیر لباس کے انسان جانور لگتا ہے جانور اور انسان میں یہ فرق ہے آپ جسم کو اگر دیکھیں پسندیدہ نہیں ہے لیکن اپنے ہی جسم پہ اگر آپ کی نظر پڑے تو کیا لگتا ہے گوشت کا پہاڑ کتنی بھدی چیز ہے کپڑے ہمارے جسم کو خوبصورت کر دیتے ہیں کپڑے پہنا ہوا انسان نیکڈ انسان سے بالکل اپوزٹ لگتا ہے بالکل اسی طرح شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے ایبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے اگر ہمارے جسم پہ کوئی داغ ہو کوئی دھبا ہو کچھ بھی ہو کپڑے پہن لے دوسروں کو نہیں دکھتا اسی طرح ہر انسان کے اندر کچھ عادات ہوتی ہیں اس کے باڈی کے اندر بھی کوئی ایسی کمی بیشی ہو سکتی ہے اس کے اخلاق میں اس کی عادات میں شوہر اور بیوی چونکہ قریب رہتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے ہر راز کوئی جانتے ہیں فرال جتنا کوئی شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو جانتی ہے اتنا کوئی ماں بیٹے کو بھی نہیں جان سکتی آدات اچھے موڈ میں برے موڈ میں سوتے میں اٹھتے پہ کوئی انسان کیسا لگتا ہے دوسروں کے سامنے ہم آتے ہیں بڑے پین اوڑھ کے اچھے لگتے ہیں آپ سوچے شوہر صبح سو کے اٹھتے آپ کو دیکھتا ہوگا کیا دل پہ گزرتی ہوگی ہاں انسان شاید سب سے زیادہ کری اس وقت لگتا ہے جب سو کے اٹھتا ہے ہاں؟ لیکن ساتھ رہتے ہوئے انسان ہر روپ میں ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کے تعلق کو ایسے رکھا پھر آپ دیکھیے کہ بے لباس انسان پسندیدہ نہیں ہے نا اچھا نہیں لگتا وہ ایک یعنی لوگوں کی نظروں میں معمہ سا بن جاتا ہے لوگوں کے لیے ایک مسٹری ہوتا ہے کہ یہ کیا اسی طرح ان میرڈ لڑکا یا لڑکی یعنی شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی عورت یا مرد شادی کے بغیر ہو تو سب کی نظروں میں کھٹکتا ہے شادی کیوں نہیں ہوئی اس نے کیوں نہیں کی اس کی کیوں نہیں کوئی نقص ہوگا کوئی بیماری ہوگی کوئی خرابی ہوگی افسوس کی بات ہے کہ آج کے ماڈرن دور کا تحفہ یہ ہے کہ شادی نہیں کرنی ہاں ویسے تعلقات رکھیں گے یہ ویسٹ نے ہمیں مسلمانوں کو بھی یہ تحفہ دے دیا کہ ہمارے ینگسٹرز میں بھی یہ رواج آتا جا رہا ہے کہ شادی نہیں کرنی کیونکہ ذمہ داریاں بڑی ہیں حالانکہ یہ غیر فطری چیز ہے پھر آپ دیکھیے کہ اسی طرح اگر لباس کے اوپر کوئی چھیٹا پڑے آپ جا رہے تھے باہر کیچڑ پڑا تو جب کپڑوں پہ پڑتا ہے تو جسم پہ بھی پڑتا ہے ہاں؟ اسی طرح جب شوہر کو کوئی برا کہتا ہے نا تو بیوی کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر محسوس ہوتا ہے بیوی کی کوئی برائی کرے گا تو شوہر کو برا لگے گا اسی لیے حکم کیا ہے کہ بیوی شوہر کے اور شوہر بیوی کے عیب نہ کھولے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورتیں انتہائی بری ہیں جو رات کی تنہائی کی باتیں اپنی سہیلیوں سے آ کے کھول دیتی ہیں اور وہ تو ایک حد ہے نا شادی کے بعد کی جب لڑکیاں شادی سے پہلے بوائے فرینڈ شپ اور گرل فرینڈ شپ کی باتیں کرتی ہیں اور تمہیں تمہیں کون پسند ہے اور مجھے یہ پسند ہے اور تم کون تو آپ سوچیے کتنی گھن آتی ہوگی اس کلچر سے اس طرح آپ سوچتے جائیں آٹھ دس پوائنٹ جو ہے اس کے بن جاتے ہیں کہ لباس اور جسم کا جو تعلق ہے وہ شوہر اور بیوی کا ہے خلاصہ کیا کہ شوہر اور بیوی کا تعلق خوبصورت ہونا چاہیے ایپ دوسروں کے چھپانے والا ہو پھر لباس گرمی اور سردی سے بچاتا ہے شوہر بھی خوشیوں اور غموں دکھوں سکھوں میں بندے کے ساتھ ہوتے ہیں اس تعلق میں دوستی بھی ہوتی ہے پھر آپ دیکھیے کہ بندہ اپنے کپڑے میں کمفرٹیبل ہوتا ہے آپ کسی کا سوٹ مانگ کے مجبوراً یا شوق سے پہن لے مزہ نہیں آتا اسی طرح انسان اپنے ہی پارٹنر کے ساتھ خوش رہتا ہے اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے نہیں آپ کو پسند جو بھی ہے لیکن آپ فیل کریں گے کہ پھر بھی اس میں کمفرٹ زیادہ ہے تو اس پہ بلکہ آپ کو دیتی ہوں پوائنٹس کہ آپ سوچ کے مزید پوائنٹس لکھیں اور شیئر کریں کہ کیا اور سملیرٹیز ہو سکتی ہیں لباس اور شوہر بیوی میں پھر آگے وہی بات دوبارہ دہرا دی گئی کہ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ کو پتا کہ تم نے خیانت کر لی راتوں کو اشارہ وہی ہے کہ روزے کی حالت میں یا رمضان کی راتوں میں بیویوں کے ساتھ تعلق جو تھا وہ قائم کر لیا اللہ تم لوگوں نے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی سے چھپ کے بھی کوئی کام کرے تو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے دوسری بات جہاں لفظ خیانت پہ غور کیجیے گا کہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا خیانت ہے اچھا یہاں ایک دیکھیے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں یہ تو پتہ چل گیا کہ روزے کی راتوں میں رغبت کرنا جائز ہے لیکن پورے قرآن میں آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے جو لوگ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں پھر وہ اس حکم کو کہاں سے لیں گے تو یہ ایک سائڈ ایشو ہے کہ ہم قرآن کو حدیث کی روشنی میں ہی سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں سمجھ سکتے باقی رہ گئی بات جو پیچھے ہو گیا اب گلٹ کی ضرورت نہیں فتح و علیکم کم و افان کم اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں اس کو تم چھوڑ دو اور اب آئندہ اس سے رک جاؤ فل آن ابا شروع ہونا جو اب اجازت ہے یعنی اب روزے کی راتیں تمہارے لیے اجازت ہے ان سے تعلق قائم کرو دیکھیے کتنا کنایا ہے بات بھی سمجھ آ رہی ہے اور کوئی لفظ بھی نہیں یعنی اگر میں بات صرف سمجھانے کے لیے کہوں کہ اس میں کوئی سیکشل لفظ نہیں ہے جیسے ہم اپنی اس بات سمجھنے کے لیے آتے ہیں بات شروع کا لفظ جسم کا ملنا یعنی یہ کنایا کہہ لیں آپ سائڈلی بات کو لپیٹ کے کیے اس سے ایک ہمیں مزاج بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ اگلی چند آیتوں میں پھر ہم ایسے مسائل پڑھیں گے کہ دین کو سیکھتے ہوئے بھی جب اس قسم کے مسائل سیکھنے یا سکھانے پڑیں تو بہت اس طرح کے کھلے لفظ ہی استعمال کرنے چاہیے کہ انسان اس کو غلط طرح سے لے اور سننے والوں پہ بھی یہ لازم ہے کہ جب ایسی باتیں ہیں تو چپکے چپکے ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے ہم کوئی ایسی بات نہیں اس وقت سن رہے کہ جو کوئی فن کے لیے یا لذت کے لیے ہم مالک کائنات کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا ان باتوں کو بعد میں ڈسکس کرنا اور اس سے لذت لینا یہ محرومی کا سبب ہوتا ہے کب اب تک ماں کا تب اللہ جاؤ شوہر اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور اللہ سے مانگو جو دیا ہے اشارہ اولاد کی طرف ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق بامقصد ہوتا ہے یہ کہنا کہ ہم شادی بھی کریں گے لیکن بچے نہیں پیدا کریں گے یہ بھی اسلام کے خلاف ہے یہ چیز اس سے اشارتاً ملتی ہے اور اسی طرح لطف کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ نے جو ایک جائز حد تک لطف رکھا ہے تم ناجائز جگہ سے کیوں لیتے ہو انتظار کرو یا پھر شادی کرو لیکن غلط جگہ سے فائدے حاصل کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں اور وکلو وشربو شوہر بیوی کے تعلق کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی تمہارے لیے الاؤڈ ہے رات کے وقت حت تا یا تبی نق لک ملخی تو لب ید کب تک کھا پی اور یہ تعلق قائم کر سکتے ہو جب تک رات کی سیاہی صبح کی روشنی سے الگ نہ ہو جائے یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے ڈان کا وقت کہتے ہیں غالباً اس کو ایک صحابی تھے بھولے لوگ تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا اور سو گئے رات کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ کے دیکھتے رہے ظاہر نائٹ لیمپس تو نہیں ہوتے تھے اس دور میں نا دیکھتے رہے وہ یہ سمجھے کہ دو دھاگے رکھ لو جب تک تمہیں باہر کی روشنی سے سفید اور سیاہ کا فرق نہ پتا لگے کھاتے رہو اب وہ کھاتے پیتے رہے سورج بھی <laughs> نکل آیا صبح اللہ کے نفس وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نفص وسلم میں نے تو یہ معاملہ کیا کہ تکیے کے نیچے یہ رکھا اور میں کھاتا ہی پیتا رہا تو اللہ کے نفص وسلم نے فرمایا کہ ساتھی تیرا تکیا اتنا بڑا ہو گیا مطلب کہ اس کے نیچے سورج اور چاند چھپ گئے اشارہ اس میں یہ تھا کہ رات کے اندھیرا ختم ہو جائے جو آسمان پہ ایک سفیدی سی آتی ہے وہ ظاہر ہو جائے اور یہ بالکل ارلی وقت ہوتا ہے جبکہ یعنی ہم پھر سحری کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو اور اس میں بھی حکم یہ ہے کہ بالکل آخری وقت تک انسان کھائے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اس وقت تک فلاح میں ہوں گے جب تک سحری کھانے میں دیر اور افطاری میں جلدی کریں گے بلا وجہ اختیارات کا تقاضا سمجھ کے بہت جلدی نہیں چھوڑ دینا چاہیے اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کتاب و سیام پڑھیں گے تو فکی باتیں پتا چلیں گی آپ کو روزے کا وقت ہو جائے تو افطاری کرنے میں جلدی کرنی چاہیے بعض لوگ اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اچھا ابھی اور لمبا کر لیں نہیں گناہ ہوگا اسی طرح سحری کا خیال کر کے چھوڑ دیں نہیں ابھی میں چھوڑ دوں فائدہ ہوگا نہیں آخری وقت تک کھائیں اور اس کا آسان سے بھی تعلق نہیں کیونکہ ہمارے ملکوں میں تو کئی کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں اس کا بہترین وقت ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جو ٹائمنگز ہوتے ہیں سورج کے نکلنے اور اس کی ہے اس کے مطابق اس کو فالو کر سکتے ہیں اور پھر اب چونکہ حکم مل گیا تھا راتوں میں بیویوں سے تعلق کے لیکن ایک ایکسیپشن باقی ہے وہ کیا بلا تو شروع خن نہ ون تم آ کے فون فل مساجد کہ اگر آخری دس راتوں میں اعتکاف کرو گے پھر نہیں تم اب تعلق قائم کر سکتے گویا کہ پہلے تو پوری راتوں میں منع تھا لیکن اب صرف ایک چھوٹی سی چیز رکھ دی اعتکاف کی حالت میں شوہر بیوی کا تعلق نہیں ہوگا کیوں کیونکہ اعتکاف ہوتا ہی ہے کہ جم کر اللہ کے لیے عبادت کرنا یہاں سے اب اعتکاف کے ہمیں تھوڑے سے مسائل معلوم ہو رہے ہیں پہلی بات ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا بڑی مسجدوں میں ہونا چاہیے پھر دوسری بات ہے کہ اس کے دوران بھی اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور پھر عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے فل مساجد کے لفظ سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ عورت کو بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف کرے تو مسجد میں کرے پھر اعتکاف دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے گھر میں آپ کہتے ہیں میرا زہر سے اثر تک کا اعتکاف ہے میں نماز پہ بیٹھوں گی میں دعائیں پڑھ لوں گی میں اچھا کام کروں گی غلط کام نہیں کروں گی کچھ آپ کا وہ بھی اعتکاف ہے انشاءاللہ وہ آپ گھر میں کریں اپنے کمرے میں کریں کلاس روم میں کریں آپ کی مرضی ہے کوئی حرج نہیں لیکن جو رمضان کا اعتکاف ہے جس کو مصنون اعتکاف کرتے ہیں اس کی پھر کچھ چیزیں ہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پھر کتابت سوم میں پڑھیں گے بات کو ختم کیا گیا دل کا حدود اللہ یہ ہے اللہ کی ہے مت سر پھوڑو مت انکار کرو ہائے ایسا کیوں ویسا کیوں عورت یہاں کیوں نہ کرے وہاں کیوں کرے یہ کیوں منع ہے وہ کیوں اللہ کی بات ہے اس نے کہہ دیا مان جو فلا تقرب ہوگا اس کے قریب بھی نہ جانا باؤنڈری والز کے قریب جاؤ گے تو خطرہ ہے کہ تم باہر چلے جاؤ گے دین سے کزال اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ جائے یہ کون لوگ ہیں آپ لوگ ہیں میں ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات بتا کے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں بتا دیا ہے تاکہ تم غلطیاں کرنے سے بچ جاؤ تم اپنے آپ کو صرف ٹرائل اینڈ لرن کے بیس پہ نہ رکھو بلکہ اپنی زندگی میں اللہ کی بات کو لے آؤ یہاں پہ رمضان کا ٹاپک پورا ہوا اصول ہمارا سبق یہاں پورا ہو جانا چاہیے لیکن آپ قرآن پاک کا ایک خوبصورت انداز دیکھیں گے کہ رمضان کے روزے کی بات ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ اگلی آیت بظاہر بالکل معنی میں فرق ہے لیکن میں اس کو پڑھ کے پھر آپ کو ان دونوں کا رب بتاتی ہوں آیت 188 ایٹی ایٹ ولا تاکلو اموالکم بئی بالباطل اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ روا طریقے سے کھاؤ اور وتدلو تدلو بہا الحکام اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ لیتا کلو فریق من اموال الناس اس وانتم تعلمون کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے رشوت کی بات آ گئی روزے کی بات کے فوراً بعد حرام طریقوں سے مال کے کھانے یا حرام طریقوں سے دوسروں کو مجبور کر کے کام کروانے کا حکم کیوں آ گیا رب سمجھ میں آ رہا کہ رمضان تمہارا ٹریننگ سیشن تھا اس میں تم حلال سے رکے ہو اب باقی گیارہ مہینے لا تاکل اموالکم نہ بل باطل باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھانا کیا طریقے ہوتے ہیں باطل مثلا آپ دیکھیے کہ سوت زنا کی کمائی چوری ڈکیتی دھوکہ بازی دھوکے کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا کہ جس میں وہ نہیں ہے آپ اس کو صرف ایک لفظ میں لکھ لیں کہ دوسرے کا مال اس کی رضامندی کے بغیر کھانا یا اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے طریقوں سے کھانا لمبی سی اس کی لسٹ تیار ہو سکتی ہے کہا کہ یہ نہ کھاؤ یہ ہے رمضان کا مقصد کہ مومن کی ساری زندگی روزہ ہوتی ہے وہ رمضان ختم ہونے کا انتظار نہیں کر رہا ہوتا کہ چلو ذرا ختم ہو تو پھر ملاوٹ کرتے ہیں مرچوں میں اور پھر ہم کر لیتے ہیں رشوت اور دیتے ہیں رشوت بعض لوگ رمضان میں بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں رمضان کے بعد دوبارہ واپس انہی چیزوں پہ آ جاتے ہیں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے رمضان سے کچھ بھی نہیں لیا رمضان کا پیغام کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کا حکم ماننے کے قریب کر دے یہ جو تدلو بھی ہائل الحکام ہے نا یہ رشوت ہے دال لام واؤ اس کا روٹ ہوتا ہے ڈول ڈالنا یعنی پانی میں ڈول ڈالے نا تو پانی تھوڑا سا اونچا ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں آپ پانی جب ڈول کھینچیں گے تو پانی اصل سے کم ہوتا ہے رشوت بھی بالکل ایسے ہی ہوتی ہے بظاہر آپ کسی کو پانچ ہزار روپے دے رہے ہیں لیکن بعد میں اس پانچ ہزار کے بدلے میں آپ پچاس ہزار کا نفع اس سے کھینچ رہے ہیں سراسر رشوت کی بات ہے ادھر حدیث میں آتا ہے کہ راشی وال مرتشی کلا ہما کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی آگ میں جائیں گے آج دیکھ لیجئے کہ وہ امت جہاں ہر سال روزے بھی تپاک سے رکھے جاتے ہیں اور شاید ہی کوئی کام ہو جو رشوت کے بغیر ہوتا ہو اللہ تعالیٰ نے کہاں لا کے اس کی بات کر دی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری امت میں سے یہ ساری خرابیاں نکال دیں اور ہم شعوری روزے رکھیں سمجھ کے رکھیں اور دوسروں کے مال غلط طریقوں سے نہ کھائیں